حجاج کو سلیمان بن عبد الملک کے قاصد کے آنے کی اطلاع ملی تو اس نے اسے اندر بلوا لیا سلیمان کے قاصد کا آنا اسے اچھا نہیں لگا تھا کیونکہ ایک طرح سے وہ طائف میں چھٹیاں گزارنے آیا تھا اور سب سے بڑھ کر یہ کہ وہ ذاتی طور پر سلیمان کو پسند نہیں کرتا تھا لیکن قاصد کو بلا لینے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں تھا چنانچہ جب قاصد اندر آیا تو حجاج نے اسے چبھتی ہوئی نظروں سے دیکھا کہو کیا پیغام لائے ہو ابن عبد الملک کا حجاج نے قاسد سے سوال کیا امیر عراق پر اللہ کی عنایت ہو قاسد بولا ولی عہد نے آپ کے کے لیے یہ سربند پیغام بھیجا ہے اس ساتھ ہی نے ایک سر مراسلہ حجاج کی طرف بڑھا دیا حجاج نے مراسلہ قاسد سے لے لیا اور اسے جانے کو کہا قاسد کے جانے کے بعد حجاج نے خط کھولا اور سلیمان کا پیغام پڑھنے لگا سلیمان بن عبد الملک نے حجاج کو لکھا تھا مجھے معلوم ہوا ہے کہ تم نے یزید بن محلب کو ناحق قید میں ڈال رکھا ہے یہ نہ بھولنا کہ یزید ایک نہایت قابل شخص ہی نہیں بلکہ میرا بہت گہرا دوست بھی ہے لہذا تمہارے لیے یہی بہتر ہے کہ یزید کو فوراً رہا کر کے میرے پاس بھیج دو یہ پیغام پڑھ کر حجاج پریشان ہو گیا کیونکہ وہ یزید کو رہا نہیں کرنا چاہتا تھا لیکن وہ سلیمان کا حکم بھی نہیں ڈال سکتا تھا اور دوستو آپ جانتے ہیں کہ وہ یزید کو رہا کیوں نہیں کرنا چاہتا تھا یزید کو گرفتار کرنے کی وجہ آپ پچھلی قسط میں سن چکے ہیں حجاج بن یوسف نے پریشانی کے عالم میں سلیمان بن عبد الملک کے نام ایک پیغام لکھوایا جس میں اس نے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی تھی کہ یزید بن محلب واقعی قصوروار ہے اس لیے حجاج اس کو رہا نہیں کر سکتا یہ پیغام لکھوا کر حجاج نے اسی قاصد کے حوالے کیا جو سلیمان کا پیغام لے کر آیا تھا اور اس ہدایت کے ساتھ اسے رخصت کر دیا کہ جتنی جلد ممکن ہو سکے سلیمان تک یہ پیغام پہنچا دے بسرا کے قریب یہ ایک نہایت پسماندہ علاقہ تھا یہاں رہنے والوں کا رہن سہن نہایت ہی عجیب تھا یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے تھے یہ پورے کا پورا گاؤں اسی طرح بنا ہوا تھا اگرچہ علاقہ پسماندہ تھا اور یہ لوگ پہاڑوں میں گھر بناتے تھے لیکن ان کے گھر صاف ستھرے اور کشادہ تھے اور بڑے سلیقے سے بنے ہوئے تھے وہ صدیوں سے اسی طرح رہتے چلے آ رہے تھے یہ کوئی حیرت کی بات نہیں کہ اس دور میں بھی لوگ پہاڑوں میں اس دور میں بھی لوگ پہاڑوں میں گھر بسا کر رہتے تھے کیونکہ آج کے ترقی یافتہ دور میں بھی افریقہ میں کچھ علاقے ایسے ہیں جہاں لوگ پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتے ہیں اس کے علاوہ ایران میں آج بھی ایک قصبہ ہے جس کی آبادی پہاڑوں میں گھر بنا کر رہتی ہے وہ لوگ پسماندہ تھے اور ان کا اپنا ایک مذہب تھا وہ چاند کی پوجا کرتے تھے اور اس کے لیے انہوں نے مہینے میں ایک رات مقرر کر رکھی تھی جب چاند مکمل نظر آتا تھا اور اس کی چاندنی اپنے عروج پر ہوتی تھی اس رات وہ سب ایک کھلے میدان میں جمع ہو جاتے تھے اور ایک خاص طریقے سے عبادت کرتے تھے اس خاص عبادت کو وہ لوگ چاندنی میں غسل کرنے کا نام دیتے تھے ان کا رہن سہن ایک قبیلے کی طرح تھا اور اس قبیلے کا ایک سردار بھی تھا اس قبیلے کے سردار ان کا مذہبی پیشوا بھی تھا اس کے علاوہ یہ لوگ مورتیاں بنا کر ان کی عبادت بھی کرتے تھے اور قتل و غارت سے بھی دریغ نہیں کرتے تھے یہ علاقہ پہاڑی ہونے کے ساتھ ساتھ قدرے سرسبز بھی تھا اس علاقے میں کبھی کبھار کچھ اجربی چہرے بھی نظر آتے تھے جن کا لباس بتاتا تھا کہ وہ شہر سے آئے ہیں یہ لوگ پروہت سے ملنے آتے تھے یعنی پجاری سے ملنے آتے تھے اور ان کے انداز میں عقیدت ہوتی تھی کسی کو نہیں معلوم تھا کہ وہ پروہت کے پاس کیوں آتے ہیں کیونکہ پروہت ان سے تنہائی میں ملتا تھا وہ بھی ایسے ہی لوگوں میں سے تھا اسے دیکھتے ہی پروہت اپنے غار نما گھر میں لے گیا جو اندر سے کسی طرح بھی پہاڑی غار نہیں لگتا تھا کہو کیسے آنا ہوا پروہت نے اس سے پوچھا تمہارے لیے ایک اہم اطلاع ہے اس شخص نے جواب دیا کیا اطلاع لائے ہو تم پروہت نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا تم لوگوں سے آدمی کو قتل کروانا ہے اس شخص نے پروہت سے کہا قتل کروانے کے لیے ہم لوگوں کی کیا ضرورت ہے پروہت نے ہستے ہوئے کہا یہ کام تو تم لوگ خود ہم سے بہتر طریقے سے کر کر سکتے سکتے ہو ہو نہیں اس شخص نے کہا تم لوگ جس طرح یہ کام ہم لوگ اس طرح نہیں کر سکتے ویسے بھی اگر تم یہ کام کروا دیتے ہو تو تمہیں اتنا انعام ملے گا کہ تم سوچ بھی نہیں سکتے کسے قتل کروانا ہے تم نے پروہت نے پوچھا اپنے مہمان کو سنجیدہ دیکھ کر پروہت بھی سنجیدہ ہو گیا تھا کیونکہ اس نے اندازہ لگا لیا تھا کہ جو کام اس کا مہمان اسے کہنے جا رہا ہے وہ بہت نازک اور مشکل ہے کسے قتل کروانا ہے پروہت نے پھر سوال کیا حجاج بن یوسف کو اس شخص نے جواب دیا سلیمان سے کہنا پروہت نے اس آدمی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا کہ اس کا کام ہو جائے گا مگر اس میں کچھ وقت لگے گا حجاج نے جو پیغام سلیمان کے نام بھیجا تھا وہ اسے مل گیا تھا اس پیغام کو پڑھ کر سلیمان کو غصہ تو بہت آیا تھا لیکن اس نے اس کا اظہار کسی سے نہیں کیا تھا وہ جان گیا تھا کہ حجاج بن یوسف یزید کو رہا کرنے سے کترا رہا ہے اس کے علاوہ وہ ذاتی طور پر بھی حجاج سے خائف تھا چنانچہ اس نے حجاج کو قتل کروانے کا فیصلہ کر لیا تھا اس مقصد کے لیے اس نے اپنا آدمی اس پروہت کے پاس بھیجا تھا اور اب وہ پروہت کے سامنے بیٹھا تھا تم جب تک یہ کام نہیں کروا دیتے میں تمہارے پاس ہی رہوں گا اس آدمی نے پروہت سے کہا تم میرے پاس تو رہ سکتے ہو مگر میں قبیلے والوں سے تمہارے متعلق کیا کہوں گا پروہت نے قدرے پریشان ہو کر اس شخص کی طرف دیکھا یہ تمہارا اپنا مسئلہ ہے اس شخص نے پروہت کو جواب دیا اس کی بات سن کر پروہت سوچ میں پڑ گیا پھر جیسے اچانک اس کو کوئی خیال آیا اس نے چونک کر اس شخص کی طرف دیکھا اور بولا اس قتل کا انتظام میں کر دوں گا مگر یہ بتاؤ مجھے ملے گا کیا پروہت نے سوال کیا اس سے بہت زیادہ جو تم سوچ رہے ہو اس شخص نے کہا یہ سن کر پروہت نے دو آدمیوں کو بلا بھیجا ان کے آنے سے پہلے وہ اپنے مہمان کو دوسرے کمرے میں بھیج چکا تھا وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے آدمیوں کو اس منصوبے کے بارے میں اس کے مہمان پر کوئی شک ہو زرغام وہ دونوں آ گئے تو پروہت نے ان میں سے ایک سے کہا وہ پریشان نظر آ رہا تھا مجھے کچھ اشارے مل رہے ہیں پروہت بولا زرغام سے دیوتاؤں کی طرف سے مجھے کچھ خطرہ محسوس ہو رہا ہے کس قسم کا خطرہ زرغام نے سوال کیا اس کے لہجے میں تعظیم کا انصر نمایاں تھا مجھے اشارے مل رہے ہیں جیسے ہماری آبادی پر بہت جلد کوئی نازل ہونے والا ہے پھر ہر طرف خون ہی خون ہوگا پروہت کہتا جا رہا تھا اور اس کا لہجہ خوفناک ہوتا جا رہا تھا اس سے زرغام اور اس کا ساتھی بھی خوف زدہ نظر آنے لگے تھے پھر کوئی بھی نہیں بچ سکے گا پروہت نے زرغام سے کہا ہم سب مارے جائیں گے مگر اس کا کوئی حل بھی تو ہوگا زرغام کے ساتھی نے پوچھا آپ دیوتاؤں سے پوچھ تو سکتے ہیں نا کہ وہ کیا مانگ رہے ہیں میں نے دیوتاؤں سے پوچھا تھا پروہت نے اسی خوفناک لہجے میں کہا دیوتا خون مانگتے ہیں دیوتا قربانی مانگ رہے ہیں ایک شیر خار بچے کی قربانی یعنی دودھ پیتے بچے کی قربانی یہ قربانی چاند دیوتا کی عبادت کی رات این اس وقت دی جائے گی جب چاندنی مکمل عروج پر ہو تمہارے ذمہ یہ کام ہے کہ تم نے ایک دودھ پیتے بچے کو اغوا کرنا ہے پروہت نے کچھ وقفے کے بعد کہا یہ یاد رکھنا وہ بچہ ہمارے قبیلے سے نہیں ہونا چاہیے ورنہ قربانی قبول نہیں ہوگی آپ کو یہ بچہ کب تک چاہیے زرغام نے پوچھا جو پروہت کی بات سن کر قدرے مطمئن ہو گیا تھا مسئلہ اس بچے کا نہیں ہے پروہت نے کہا قربانی سے پہلے اس بچے کو ایک خاص عمل سے گزارنا ہے جس میں بچے کو خون سے اوسل دیا جائے گا یہ خون کسی عام آدمی کا بھی ہو سکتا ہے لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ خون حجاج بن یوسف کا ہو اس نے ہماری آبادی پر بہت ظلم اٹھایا ہے حتیٰ کہ ہمارے مذہب کی بھی توہین کی ہے یہ کہہ کر پروہت ان دونوں کی طرف دیکھنے لگا اگرچہ یہ کام بہت مشکل ہے مگر ہم چاند دیوتا کے نام پر اس کو کرنے کی قسم کھاتے ہیں زرغام کے ساتھی نے کہا تو کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی پروہت بولا لیکن یہ کام چاند دیوتا کی عبادت کی رات ہونا چاہیے تم دونوں اب جا سکتے ہو جا کر پہلے شیر خار بچے کا انتظام کرو بچہ مجھ تک پہنچانے کے بعد تم دونوں میرے اگلے حکم کا انتظار کرنا پروہت کے اشارہ کرنے پر وہ دونوں اٹھ کر چلے گئے ایک دن حجاج گھوڑے پر سوار شہر سے گزر رہا تھا اس اس کے کے کے ساتھ محافظ دستے سوار تھے تھے حجاج کو دیکھ کر لوگ راستہ چھوڑ رہے اچانک ایک عورت حجاج کے گھوڑے کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی حجاج نے بڑی مشکل سے گھوڑا روکا اسے عورت پر غصہ آ گیا اس سے پہلے کہ وہ عورت کو کچھ کہتا عورت بولی یا حجاج کیا تو ایک غمزدہ بہن کی مدد نہیں کرے گا اس کے ساتھ ہی اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے عورت کی اس بات نے حجاج کا غصہ دور کر دیا وہ گھوڑے سے اتر کر اس عورت کے پاس گیا کہو تمہیں میری کیا مدد چاہیے اے حجاج کیا ظلم کے خلاف چلنے والا تیرا ہاتھ آج روکا رہے گا وہ عورت روتے ہوئے بولی مجھے یہ تو بتا دے کہ کس کے ساتھ ظلم ہوا ہے حجاج نے جھنجلا کر کہا اے حجاج میں اور میرا خاوند رات کو اپنے معصوم بچے کے ساتھ سوئے ہوئے تھے اچانک دو آدمی رات کی تاریکی میں دیوار سے کود کر ہمارے گھر میں آ گئے انہوں نے مزاحمت کرنے پر میرے خاوند کو قتل کر دیا اور میرے بچے کو اٹھا کر لے گئے اس عورت کی بات سن کر حجاج نے تسلی دی اور واپس اپنے محل میں آ گیا وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی حدود حدود عمارت میں کوئی ایسی حرکت بھی کر سکتا ہے کیونکہ سب جانتے تھے کہ ایسی حرکت کرنے والے کے ساتھ حجاج کیا سلوک کرتا ہے اس نے فوراً احکامات جاری کر دیے جس سے اس کے جاسوس اہلکار حرکت میں آ گئے اس واقعے کو کئی دن گزر گئے تھے لیکن اس کے جاسوس ابھی تک اس بچے کے بارے میں کوئی اطلاع حاصل نہیں کر سکے تھے اس عورت کا بچہ زرغام اور اس کے ساتھی نے اغوا کیا تھا اس وقت وہ دونوں پروہت کے سامنے کھڑے تھے ہماری قربانی کا آدھا سامان اکٹھا ہو گیا ہے پروہت نے ان دونوں سے کہا اب اگر باقی سامان بھی اکٹھا ہو جائے تو دیوتا ہم سے خوش ہو جائیں گے پروہت نے بچہ گود میں اٹھا رکھا تھا اس نے بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ ہماری آفات کو ختم کرے گا اس کے ساتھ ہی اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اب تم دونوں میرے اگلے حکم کا انتظار کرو پروہت نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہا لیکن اس دوران آرام سے نہ بیٹھ جانا اس دوران تمہیں تیاری کرنی ہے تم دونوں نے حجاج کو قتل کر کے اس کا خون عبادت کے میدان میں پہنچانا ہے لیکن یاد رکھو حجاج کو عبادت کی رات ہی قتل کرنا ہے میں اس کام میں تمہیں کسی تیسرے شخص کو شامل کرنے کی اجازت نہیں دوں گا یہ کام تم دونوں نے ہی کرنا ہے لیکن کیا اس سے دیوتاؤں کا قہر ختم ہو جائے گا زرغام کے ساتھی نے پروہت سے سوال کیا کیا اس سے پہلے کبھی انسانی قربانی کے بعد قہر نازل ہوا ہے پروہت نے اس کی طرف دیکھا پھر کچھ وقفے کے بعد بولا اب تم دونوں جا سکتے ہو پروہت کا اشارہ پا کر وہ دونوں وہاں سے نکل آئے ان دونوں کے جانے کے بعد پروہت اس بچے کو لے کر ایک مخصوص کمرے میں آ گیا جہاں اس کے علاوہ کسی اور کو جانے کی اجازت نہیں تھی ویسے بھی اس اس کے علاوہ اگر کوئی کمرے میں آتا تو خوف اور بدبو سے ہی وہاں سے بھاگ جاتا اس کمرے میں جڑی بوٹیوں کی سخت بدبو تھی اس کے علاوہ چند ڈھانچے بھی اس کمرے میں موجود تھے بچہ اس کمرے میں جا کر خوف کی وجہ سے رونے لگا یہ دیکھ کر پروہت نے اس کو کوئی جڑی بوٹی سنگا دی جس سے وہ بے ہوش ہو گیا یہ کوئی نشہ آور جڑی بوٹی تھی بچے کو اسی کمرے میں لٹا کر پروہت کمرے سے باہر آ گیا باہر اس کا مہمان اس کا انتظار کر رہا تھا کہو یہ اسکیم کیسی لگی پروہت نے اس سے پوچھا بہت زبردست اس شخص نے جواب دیا لیکن مجھے امید نہیں تھی کہ تم ایک دم سے ہی اس کام کے لیے تیار ہو جاؤ گے میں اس کام کے لیے کیسے تیار نہ ہوتا پروہت نے ہنستے ہوئے کہا سلیمان کے مجھ پر اتنے احسانات ہیں کہ میں ان احسانات کا سلا نہیں دے سکتا اس اس بچے کا اب کیا کرنا ہے کے مہمان نے نے پوچھا ابھی تو میں اسے بے ہوش کر دیا ہے یہ اب کل سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا پروہت بولا لیکن میں آج شام سے پہلے اس پر اپنا خاص عمل شروع کر دوں گا عبادت کی رات تک ہمارے پاس تقریباً پندرہ دن ہیں اس عمل کے لیے یہ کافی عرصہ ہے اس عمل کے اختتام پر یہ بچہ صحت میں آدھا بھی نہیں رہے گا یعنی سوکھ جائے گا بلکہ اگر ہم اس کو قربان نہ بھی کریں تو عمل کے اختتام کے چند گھنٹوں کے بعد یہ مر جائے گا اس کے ساتھ ہی دونوں نے ہلکا سا کہا لگایا لیکن اس سے پہلے حجاج کا کام بھی تمام کرنا ہوگا ورنہ تمہاری قربانی قبول نہیں ہوگی اس کے مہمان نے پروہت سے کہا تو دونوں ایک بار پھر ہنسنے لگے اس رات پروہت اس کمرے میں چلا گیا وہ اپنے مہمان کو بتا گیا تھا کہ وہ اب صبح کے وقت ہی کمرے سے باہر آئے گا کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا وہ بچہ ابھی تک بے ہوش تھا اس نے بچے کو اٹھا کر ایک خاص قسم کے بستر پر لٹا دیا یہ بستر ناریل کے بالوں سے بنایا گیا تھا اس نے بچے کو اس بستر پر لٹانے کے بعد ایک برتن میں سے چند پتے ڈالے ایک برتن میں چند پتے ڈالے اور انہیں آگ لگا دی پتوں سے اٹھنے والا دھواں خوشبودار تو ضرور تھا لیکن اس میں سانس لینا مشکل تھا پروہت نے یہ برتن بچے کے سرہانے رکھ دیا بچہ اگرچہ بے ہوش تھا لیکن دھوئے کی وجہ سے اسے کھانسی شروع ہو گئی یہ دیکھ کر پروہت نے کسی محلول کے چند کترے بچے کے منہ میں ٹپکا دیے جس سے اس کی کھانسی رک گئی اس کام سے فارغ ہو کر پروہت دو زانو ہو کر بیٹھ گیا اور کوئی منتر پڑھنے لگا وہ تمام رات منتر پڑتا رہا صبح وہ کمرے سے باہر آ گیا اس نے بچے کو اسی کمرے میں چھوڑ دیا تھا لیکن باہر آنے سے پہلے اس نے یہ تسلی کر لی تھی کہ بچہ اب اگلے دن سے پہلے ہوش میں نہیں آئے گا اسے یہی عمل اب مسلسل پندرہ دن تک کرنا تھا جب یہ عمل کرتے ہوئے سات دن گزر گئے تو اس نے زغام اور اس کے ساتھی کو بلا لیا پروہت کا پیغام سن کر وہ دونوں فوراً پاس چلے آئے اب تم لوگوں کے حرکت میں آنے کا وقت آ گیا ہے پروہت نے زرغام اور اس کے ساتھی سے کہا یہ کام نہایت خطرناک ہے لیکن اگر تم یہ کام کر لیتے ہو تو دیوتا تم سے خوش ہوں گے اور میں بھی تمہیں اتنا انعام دوں گا کہ تم دونوں سوچ بھی نہیں سکتے کچھ مزید ضروری باتوں کے بعد پروہت نے ان دونوں کو رخصت کر دیا یہ دو پہاڑوں کے درمیان ایک کھلا میدان تھا اگرچہ اندھیرا پھیل رہا تھا لیکن اندھیرا پھیلنے کے ساتھ ساتھ یہاں لوگوں کا ہجوم بڑھتا جا رہا تھا یہ سب اپنے چاند دیوتا کی عبادت کرنے کے لیے یہاں جمع ہو رہے تھے ان لوگوں کی عبادت کا ایک خاص طریقہ تھا یہ لوگ اپنی عبادت اس وقت شروع کرتے تھے جب چاندنی اپنے عروج پر اور چاند مکمل ہوتا تھا ابھی ان کی عبادت شروع ہونے میں بہت وقت تھا لیکن اس دن ہجوم معمول سے زیادہ تھا اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے پروہت نے اعلان کیا تھا کہ اس دن دیوتاؤں کے قہر سے بچنے کے لیے ایک خار بچے کی قربانی دی جائے گی اور قربانی سے سے پہلے اسے انسانی خون اوسل دیا جائے گا ان لوگوں کے نزدیک کسی ایسی تقریب میں شرکت کرنا جس میں کسی انسان کو خون سے اوسل دے کر قربان کر دیا جاتا تھا سعادت سے کم نہیں تھا اسی لیے لوگ یہ منظر دیکھنے کے لیے چلے آ رہے تھے اور ہجوم معمول سے زیادہ ہوتا جا رہا تھا پروہت کے لیے حالات معمول کے مطابق تھے لیکن وہ اس بات سے فکر مند تھا کہ زرغام اور اس کا ساتھی جنہیں اب تک آ جانا چاہیے تھا وہ نہیں آئے تھے جو جو وقت گزرتا جا رہا تھا اس کی بے چینی میں اضافہ ہوتا جا رہا تھا اس کی پریشانی کی وجہ یہ بھی تھی کہ صدیوں سے ان کا یہ اصول چلا آ رہا تھا کہ وہ لوگ کسی بھی قسم کی قربانی عبادت سے پہلے دیا کرتے تھے اور پھر عبادت میں اس کی قبولیت کی دعائیں مانگی جاتی تھی لہذا اسے بھی یہ قربانی ہر حال میں عبادت شروع ہونے سے پہلے دینی تھی چاند نکل آیا تھا لیکن ابھی چاند پہاڑ کی دوسری طرف تھا اس لیے میدان میں گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا لیکن اس اندھیرے میں بھی اتنا بڑا ہجوم ایک تنظیم کے ساتھ اکٹھا تھا اور ابھی اس میں اضافہ ہی ہو رہا تھا ہجوم میں شامل لوگ مل کر کوئی مذہبی گیت گا رہے تھے جس سے فضا میں تقدس کے ساتھ ساتھ خوف کا بھی چھا رہا تھا جس جگہ یہ لوگ جمع ہوئے تھے وہاں پتھر کا اونچا بنا ہوا تھا جس پر جل رہی تھی یہ چبوترا خاص طور پر پروہت کے لیے بنایا گیا تھا جس پر چڑھ کر وہ لوگوں کو خطاب کرتا تھا اچانک پروہت چبوترے پر نمودار ہوا اور اس نے ہاتھ کے اشارے سے لوگوں کو خاموش ہونے کو کہا اس کا اشارہ پاتے ہی سب لوگ خاموش ہو گئے تم سب لوگ جانتے ہو پروہت بولا کہ مجھے دیوتاؤں نے اشارہ دیا تھا کہ وہ ایک انسانی جان کی قربانی مانگ رہے ہیں لیکن اس قربانی کے لیے انہوں نے ایک دودھ پیتے بچے کا انتخاب کیا اور مجھے حکم دیا تھا کہ میں اس بچے کو دیوتاؤں کے قدموں میں قربان کرنے کا انتظام کروں چنانچہ میں نے یہ انتظام کر دیا اب کچھ دیر کے بعد ہم اس بچے کو دیوتاؤں کی خوشی کے لیے ان کے قدموں میں قربان کر دیں گے اگر ہم ایسا نہیں کریں گے تو دیوتاؤں کے عذاب کے مستحق ہوں گے پروہت کے ان الفاظ کے ساتھ ہی لوگوں نے نعرے لگانے شروع کر دیے وہ اپنے ان دیوتاؤں کی مداح کر رہے تھے یعنی تعریف کر رہے تھے جو ان لوگوں پر عذاب نازل کرنے سے پہلے ہی انہیں اس سے بچنے کا طریقہ بتا رہے تھے چاند اب خاصا اوپر آ چکا تھا اب وہ پہاڑ کے پیچھے چھپا نہیں رہا تھا بلکہ اس کی روشنی میدان میں ہر چیز کو منور کر رہی تھی یہ دیکھ کر پروہت نے اشارہ کیا تو بچے کو اس کے قدموں میں لٹا دیا گیا اس طرح سب لوگ اس بچے کو دیکھ سکتے تھے پروہت نے اپنی مہمان سے ٹھیک کہا تھا کہ اگر اس وقت اس بچے کو قربان نہ کیا گیا تو بھی یہ چند گھنٹوں کے بعد مر جائے گا اس بچے کی حالت نہایت خراب تھی پروہت نے بچے کی طرح اشارہ کیا اور پھر وہ اونچی آواز میں بولنے لگا لوگوں اسے سے دیکھ لو یہ پاک ہے اس کا جسم پاک ہے اس کی روح پاک ہے اور یہ مرنے کے بعد تم سب کو پاک کر دے گا یہ تمہیں دیوتاؤں کے سے بچائے گا اس کے ساتھ ہی وہ بچے کے سرحانے بیٹھ گیا اسے ایک برتن پکڑایا گیا جو خون سے بھرا ہوا تھا یہ خون کسی انسان کا ہی ہو سکتا تھا کیونکہ اس قربانی میں انسانی خون کی ضرورت تھی اس سے پہلے کہ پروہت بچے کو خون سے غسل دیتا کہیں سے ایک تیر آیا اور اس کے کے سینے میں پیوست ہو گیا منہ سے ہلکی سی چیز نکلی خون کا برتن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر ایک طرف گر گیا اور وہ خود زمین پر آ گرا یہ سب کچھ چند لمحوں میں ہو گیا تھا لیکن لوگوں پر خوف تاری ہو گیا تھا وہ خوف زدہ ہو کر ادھر ادھر بھاگنے لگے لیکن ان کے بھاگنے کا راستہ بھی بند تھا کیونکہ وہ سب وہ سب گھیرے جا چکے تھے اور ان سب کو گھیرنے والے حجاج بن یوسف کی فوج کے دستے تھے ان دستوں کی کمان خود حجاج بن یوسف کر رہا تھا وہ فوراً چبوترے پر آیا جہاں پروہت کی لاش بچے کے ساتھ پڑی ہوئی تھی حجاج نے بچے کو اٹھا لیا بچے کی حالت نہایت نازک تھی حجاج جان چکا تھا کہ یہ وہی بچہ ہے جسے اغوا کیا گیا تھا اور اس کی ماں نے حجاج سے فریاد کی تھی اسے یہ بات زرغام اور اس کے ساتھی سے معلوم ہوئی تھی جو حجاج کو قتل کرنے گئے تھے لیکن خود پکڑے گئے بچے کی حالت اتنی نازک تھی کہ حجاج نے اسے اس کی ماں کے بجائے طبیب کے حوالے کر دیا اس نے متعلقہ افسران کو بھی ہدایت کر دی تھی کہ جب تک بچہ تندرست نہیں ہو جاتا ہو جاتا اس کو اس کی ماں سے نہ ملنے دیا جائے قبیلے کے باقی لوگوں کو اس تمبی کے ساتھ چھوڑ دیا گیا کہ اگر اس قسم کی کوئی حرکت دوبارہ ہوئی تو اس قبیلے کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا اس کے علاوہ اس نے یہاں کسی بھی قسم کی انسانی قربانی پر پابندی لگا دی تھی اور اسے قتل کے برابر جرم قرار دیا تھا ان تمام انتظامات میں رات گزر گئی صبح ہوتے ہی حجاج اپنے دستوں کے ساتھ واپس اپنے محل میں آ گیا چند دنوں کے بعد جب بچہ دوبارہ صحت مند ہو گیا تو اسے اس کی ماں کے حوالے کر دیا گیا خوراسان کے قریب ایک چھوٹی سی بادشاہی تھی یہاں نیزک نام کا شخص حکمران تھا اس بادشاہی کا دارالخلافہ بازغیس نام کا شہر تھا دارالخلافہ کہتے ہیں راجدانی کو نیزک بڑا ہی ایار مکار آدمی تھا وہ ہمیشہ سے کمزور ریاستوں کو فتح کر کے بازغیس کی سرد میں شامل کرنے کے لیے کوشا رہتا تھا چونکہ اس کی سلطنت کی حدود خوراسان سے لگتی تھی اس لیے مسلمان دستوں سے بھی اس کی جھڑپیں ہوتی رہی تھی لیکن ان جھڑپوں کی صورت سرحدی تنازعات سے زیادہ نہیں تھی اور یہ باقاعدہ جنگیں بھی نہیں تھی اس کی وجہ شاید یہ تھی کہ مسلمانوں نے کبھی بازغیس پر حملہ کرنے کا نہیں سوچا تھا کسی وقت مسلمان فوج کے چند دستوں سے جھڑپ کے دوران نیزک نے ایک بڑی تعداد میں مسلمان فوجیوں کو جنگی قیدی بنا لیا تھا یہ کے خوراسان کا گورنر بننے سے پہلے کی بات ہے قطبہ چاہتا تھا کہ ان قیدیوں کو نیزک نیزک کی قید سے کروائے وہ پر براہ راست حملہ بھی کر سکتا تھا لیکن وہ ایسا نہیں کرنا چاہتا تھا وہ پہلے صلح صفائی سے کام لینا چاہتا تھا وہ چاہتا تھا کہ نیزک کو پیغام بھیجا جائے کہ وہ ان قیدیوں کو رہا کر دے اس مقصد کے لیے اس نے زرار بن حسین کو بلایا تھا اس وقت زرار بن حسین اس کے سامنے بیٹھا تھا اور قطیبہ اس سے کہہ رہا تھا تو جانتا ہے ابن حسین کہ نزک کے پاس چند مسلمان فوجی قید میں ہیں میں چاہتا ہوں کہ نزک کو پیغام دیا جائے کہ ان قیدیوں کو رہا کر دے اور ہماری اطاعت قبول کر لے ورنہ جنگ کی دھمکی دی جائے تو تو یہ چاہتا ہے کہ یہ پیغام میں نزک تک پہنچاؤں زرار بن حسین نے سوال کیا اس کی بات سن کر قطبہ مسکرا دیا اور کہنے لگا اگرچہ میں تمہیں نیزک کے پاس بھیج رہا ہوں مگر ایک کی حیثیت سے نہیں میرا پیغام سلیم سے تمہیں ان کی حفاظت کا کام کرنا ہے زرار بن حسین نے جواب میں سر ہلا دیا سلیم النا سے عبداللہ بن ابو بکر رضی اللہ عنہ کے آزاد کردہ غلام تھے عقل و دانش میں اپنی مثال آپ تھے اور دوسروں کو کسی بات پر قائل کرنے کی جو صلاحیت ان میں تھی بہت کم لوگوں میں موجود ہوتی ہے انہی خوبیوں کی وجہ سے قطبہ نے انہیں کی طرف بنا کر بھیجنے کا فیصلہ کیا تھا زرار بن حسین کو رخصت کرنے کے بعد نے سلیم الناسے کو بلایا اور اپنا مقصد بیان کیا اس نے ایک مراسلہ یعنی خط سلیم الناسے کو دیتے ہوئے کہا یہ پیغام نیزک تک پہنچا دیجیے گا اس میں اس سے مسلمان قیدیوں کی رہائی کا مطالبہ کیا گیا ہے اس کے ساتھ ساتھ اسے مسلمانوں کی اطاعت کی دعوت بھی دی گئی ہے اگر وہ مان جائے تو ٹھیک ورنہ اس سے جنگ ضروری ہو جائے گی میں کسی بھی صورت میں اپنے قیدی نیزک سے چھڑانا چاہتا ہوں اس کی بات سن کر سلیم اللہ سے مسکرا دیے آپ یہ پیغام لے کر کل روانہ ہو جائیں کٹیبہ بن مسلم نے کہا اور چند ضروری ہدایات دینے کے بعد سلیم الناسی کو رخصت کر دیا اگلے دن دو سوار سلطنت بازغیس کی طرف جا رہے تھے دونوں منزلوں پر منزلیں طے کرتے ہوئے بازغیس پہنچے نیزب کو اطلاع ملی کہ قطیبہ کا پیغام آیا ہے تو اس نے سلیم الناسے کو اپنے پاس بلایا اس وقت وہ اپنے خاص کمرے میں موجود تھا سلیم الناسے نے ابن حسین کو وہی موجود رہنے کی تاکید کی اور شاہی محل کا ملازم انہیں نیزک کے خاص کمرے تک لے گیا نیزک ذہنی طور پر مسلمانوں کی ابھرتی ہوئی طاقت سے خائف تھا یعنی ذہنی طور پر وہ ڈرا ہوا تھا خاص طور پر قطیبہ کو وہ ایک طاقتور حریف یعنی دشمن سمجھنے لگا تھا کیونکہ ایک سال کے چھوٹے سے عرصے میں تھوڑے سے عرصے میں قطیبہ نے جس طرح کی کاروائیاں کی تھی وہ صرف اسی کا خاصہ تھی نیسک جیسا ایار شخص کم سے کم قطیبہ سے بگاڑنا نہیں چاہتا تھا اس لیے قطیبہ کے قاصد سلیم الناسے سے وہ بہت عزت و احترام سے پیش آیا بیٹھیے نژ نے سلیم النسے کو بیٹھنے کے لیے کہا ایک تو وہ قطیبہ کے حوالے سے عزت و احترام کا خیال رکھے ہوئے تھا دوسرے سلیم الناسے کی شخصیت کا اپنا تاثر تھا سلیم الناسے بڑی عمر کے لیکن باروب انسان تھے اور ان کے چہرے سے بزرگی جھلکتی تھی شکریہ سلیم الناسے نے بیٹھتے ہوئے کہا یہ نصب کا خاص کمرہ تھا اور اس کی آرائش یعنی سجاوٹ دیکھنے سے تعلق رکھتی تھی اور دیکھنے والے پر اپنا خاص اثر چھوڑ جاتی تھی لیکن ایسا صرف ان لوگوں کے ساتھ ہوتا تھا جن کا ایمان کچا ہو یہاں بات سلیم الناسے کی تھی جو کردار اور ایمان کے لحاظ سے اتنا ہی پختہ تھا جتنا ایک مومن کا ایمان ہونا چاہیے انہوں نے اس خیرکن آرائش کو دیکھ کر استغفر اللہ پڑھ لی نیزک نے حیرت سے ان کی طرف دیکھا اور بولا یہ آپ نے ابھی کیا کہا ہمارے مذہب میں ایسی آرائش اور ایسی سجاوٹ حرام قرار دی گئی ہے سلیم الناسی نے نیزک کو جواب دیا اسے شیطانی افعال میں سے کہا گیا ہے میں نے اپنے اللہ سے معافی مانگی ہے کہ کہیں یہ آرائش مجھے گمراہ نہ کر دے نیزک نے یہ بات سن کر برا سا منہ بنایا اور کہنے لگا میں نے ٹھیک سنا تھا کہ مسلمانوں کا ذوق بالکل پھیکا ہے جہاں تک ذوق کی بات ہے سلیم اللہ سے بولے تو ہمارا ذوق تم سے لاکھ درجہ اعلیٰ ہے اسی لیے تو ہم ایک اللہ کو مانتے ہیں اسے چاہتے ہیں اور اسی سے عقیدت رکھتے ہیں مجھے اس سے سروکار نہیں کہ آپ کا مذہب اور عقیدہ کیا کہتا ہے کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم وہ بات کر لیں جس کے لیے آپ اتنی دور سے آئے ہیں نزک نے موضوع بدلتے ہوئے کہا میں بھی یہی چاہتا ہوں سلیم الناسی نے جواب دیا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو قطیبہ نے بھیجا ہے کیا آپ قطیبہ کا پیغام دینا پسند کریں گے نزک نے کہا ہمارے امیر کا پیغام صرف اتنا ہے کہ آپ ان مسلمانوں کو رہا کر دیں جو آپ کی قید میں ہیں سلیم الناسی نے کہا نیزک کے چہرے پر یہ بات سنتے ہی تنزیہ مسکراہٹ دوڑ گئی اور وہ کہنے لگا کیا آپ کا امیر یہ سمجھتا ہے کہ میں ان قیدیوں کو رہا کر دوں گا ہرگز نہیں سلیم سے بولے تو یہ تمہارے ہی حق میں برا ہوگا اور انہوں نے بات آگے بڑھائی قطیبہ بن مسلم کا پورا پیغام تحریری طور پر میرے پاس ہے پہلے تم وہ پڑھ لو پھر کوئی فیصلہ کرنا اس کے ساتھ ہی سلیم الناسے نے ایک طے کیا ہوا چمڑے کا ٹکڑا نیزک کی طرف بڑھا دیا نیزک نے وہ ٹکڑا لے لیا اور اسے کھولا تو اس پر ایک تحریر درج تھی جیسے جیسے نیزک وہ تحریر پڑھتا گیا اس کے چہرے کا رنگ سرخ ہوتا گیا قطبہ نے پیغام میں لکھا تھا ان قیدیوں کو رہا کر دو جو تمہارے قید خانوں میں سڑ رہے ہیں اور جلد سے جلد میرے پاس آؤ تاکہ تمہیں امان دی جائے اس کے بعد ہماری طرف سے تمہیں کوئی خطرہ نہیں ہوگا لیکن اگر تم میرے پاس نہیں آئے تو میں قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تم پر فوج کشی کروں گا اور جہاں کہیں تم جاؤ گے تمہیں کھوج نکالوں گا اور اس وقت تک باز نہیں آؤں گا جب تک مجھے فتح حاصل نہ ہو جائے یا موت آ کر میرے تمام منصوبوں کو خاتمے میں نہ ملا دے خط کی عبارت پڑھ کر نیزک کو غصہ آ گیا اس کی حالت ایسی ہو گئی کہ وہ بولتا تو اس کے منہ سے جھاگ نکلتی اسی حالت میں اس نے سلیم الناسے کو کہا آپ بزرگ ہیں اس لیے میں آپ عزت کر رہا ہوں ورنہ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ یہ پیغام لانے والے قاصد کی گردن ہی مار دی جائے کچھ دیر خاموشی کے بعد وہ پھر بولا میرے خیال میں آپ اب جا سکتے ہیں سلیم الناسے مسکرا کر اٹھ کھڑے ہوئے اور باہر کی طرف مڑے لیکن رک گئے اور آہستہ سے بولے غصے میں فیصلہ کرنا تمہارے لیے بہتر نہیں ہوگا اور غصے کی وجہ بھی میری سمجھ میں نہیں آئی نے حیران ہو کر سلیم الناسی کی طرف دیکھا اور بولا آپ کا امیر یا تو خبتی ہے یا پھر بادشاہوں سے بات کرنے کا سلیقہ نہیں جانتا تم خط کے ظاہری الفاظ پر نہ جاؤ سلیم نے کہا وہ نیزک کو قائل کرنے کی کوششوں میں تھے مجھے آپ کے امیر کی نیت میں فطور نظر آتا ہے بولا کیونکہ مجھ عزت دار شخص کو کوئی بھی اس طرح کا خط نہیں لکھ سکتا سلیم الناصر نے جواب میں کہا اس میں شک نہیں کہ ہمارے کہ ہمارے ہاں امیر سیاست اور حکومت میں نہایت سخت ہوتے ہیں لیکن اگر کوئی نرمی اور آجیزی سے پیش آئے تو وہ بھی نرمی اور آجیزی کا مظاہرہ کریں گے ہوں نیزک نے منہ بنا کر کہا یہ نرمی اور آجزی ہے تم ان کی تحریر کے درست لہجے پر نہ جاؤ اور صرف اس خط کے سخت الفاظ سے خوف نہ کھاؤ اگر تم ان کے پاس چلو گے تو میں تمہیں یقین دلاتا ہوں کہ وہ اور تمام عرب تمہاری عزت اور توقیر کریں گے سلیم اللہ سے یہاں تک کہہ کر خاموش ہو گئے وہ دیکھ رہے تھے کہ ان کی باتیں نیزک پر اثر کر رہی ہیں اور اس کے چہرے کا رنگ بدلتا جا رہا تھا نیزک کچھ سوچ کر کہنے لگا آپ چند دن یہاں مہمان نہ ہیں میں سوچ کر اور مشورہ کرنے کے بعد آپ کو اپنے فیصلے سے آگاہ کروں گا اس اس کے ساتھ ہی نے ایک ملازم کو بلایا اور اسے کہا کہ سلیم الناسے کو اور ان کے ساتھی کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا جائے ان کے جانے کے بعد نیزک نے فوری طور پر چند لوگوں کو بلا بھیجا ان میں ایک نیزک کا وزیر اور دو فوج کی آلہ کمان کے رکن تھے جب تمام لوگ آ گئے تو نزک نے انہیں قطبہ کے پیغام کے بارے میں بتایا اور ان سے مشورہ مانگا نیزک کے وزیر نے کہا میرے خیال میں آپ کو چلے جانا چاہیے کیونکہ جہاں تک مجھے معلوم ہے اگر اس نے آپ کو امان دینے کا کہا ہے تو مسلمان اپنے قول سے پھرتے نہیں ہیں اس کے ساتھ ساتھ آپ فوراً مسلمان قیدیوں کو رہا کر دیں یہ ہمارے حق میں بہتر ہوگا باقی دو جرنیلوں نے بھی وزیر کی باتوں کی تائید کی جب نیزک نے سب کے مشورے سن لیے تو کہنے لگا میرا بھی یہی ارادہ تھا لیکن آپ لوگوں سے مشورہ کرنے کے بعد ہی میں کوئی حتمی فیصلہ کرنا چاہتا تھا آپ لوگوں کا شکریہ آپ لوگ جا سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ تینوں اٹھے اور جھک کر نیزک کو سلام کرنے کے بعد چلے گئے ابن عامر اور سلیم الناسے نے وہ رات شاہی مہمان خانے میں گزاری اگلی صبح نیزک کی طرف سے پیغام آیا کہ وہ قطیبہ کے پاس چلنے کو تیار ہے اس کے ساتھ ساتھ اس کے ساتھ ساتھ وہ قیدیوں کو رہا کرنے پر بھی رضامند تھا لیکن وہ چاہتا تھا کہ سلیم الناسے بھی اس کے ساتھ ہی مرو جائیں چنانچہ سلیم الناسے نے زرار بن حسین کو اس پیغام کے ساتھ مرو روانہ کر دیا کہ وہ قطبہ کو اطلاع دے کہ نیزک اس سے ملنے آ رہا ہے سلیم الناسے اور مسلمان قیدی بھی اسی کے ساتھ آئیں گے زرار بن حسین یہ پیغام لے کر مرو روانہ ہو گیا نیزک کے دو عہدیدار بھی اس کے ساتھ تھے قطیبہ کا پیغام کو بیاسی ہجری کے آغاز میں ملا تھا قطیبہ نے اپنی فوج کشی کا سلسلہ سردی کی وجہ سے روکا ہوا تھا لیکن اب آہستہ آہستہ سردی کا زور ٹوٹنے لگا تھا اور یہ بات قطیبہ کے لیے کسی خوشخبری سے کم نہیں تھی اس کا بس چلتا تو شاید سردی کا موسم ہی نہ آنے دیتا لیکن اس کی مجبوری یہ تھی کہ جہاں وہ اسلام کی کرنیں دور دور تک پہنچانا چاہتا تھا وہاں اسے حکومت کے معاملات بھی سلجھانے ہوتے تھے اسی لیے اسے واپس مرو آنا پڑا تھا اس کے لیے سردیوں کا موسم ہی بہتر تھا کہ جب سردی ہڈیوں کو چٹکائے دیتی تھی اور میدان کارزار میں اپنے جوہر دکھانا ممکن نہیں ہوتا تھا لیکن اب موسم آہستہ آہستہ کروٹ بدل رہا تھا اور یہ بات قطیبہ کے لیے تحفے سے کم نہیں تھی موسم کی تبدیلی کے ساتھ ساتھ قطیبہ کی بے قراری بھی بڑھ رہی تھی وہ پھر کسی علاقے میں مصروف عمل ہونا چاہتا تھا لیکن اس کے لیے موسم ابھی بھی سازگار نہیں تھا البتہ اس کے اندازے سے لگتا تھا کہ وہ اب کوئی چھوٹی کاروائی نہیں کرنا چاہتا ایک دن وہ قصر امارت میں موجود تھا جب اس نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا ابو داؤد اس کا کماندار تھا جب وہ دونوں آ گئے تو قطیبہ نے انہیں بیٹھنے کا اشارہ کیا اس دن قطیبہ کا چہرہ کسی اندرونی جوش سے دمک رہا تھا اس بات کو ان دونوں نے محسوس کیا قطیبہ نے آہستہ آہستہ کہنا شروع کیا اے ابو داود اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا اور اے میرے باپ کے بیٹے اس نے صالح بن مسلم کی طرف دیکھ کر کہا تم موسم کے تیور دیکھ رہے رہے ہو کیا کیا یہ یہ بدل نہیں غور کرو ہمارے حق میں نہیں ہوتے جا رہے ہیں ہاں ابن مسلم ابو داؤد نے کہا بے شک موسم رنگ بدل رہا ہے لیکن ابھی اتنا نرم نہیں ہوا کہ ہم لوگوں پر پھول برسائے ابو داؤد خالص عربی انداز میں کہتا چلا گیا تو ٹھیک کہتا ہے داؤد کے باپ قطبہ بولا لیکن تو جانتا ہے کہ میں آرام سے بیٹھنا پسند نہیں کرتا موسم کھلتے ہی کہیں ٹوٹ پڑنا چاہتا ہوں وہ تو ہم سب جانتے ہیں ابو داؤد بولا کیا ہم نہیں دیکھ رہے کہ موسم کے ساتھ ساتھ تیرے رنگ بھی بدل رہے ہیں اس کے ساتھ ہی وہ تینوں مسکرانے لگے اچھا اور باتیں چھوڑ یہ بتا ہمیں بلایا کیوں ہے ابو داؤد نے قطبہ بن مسلم کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تم دیکھ رہے ہو قطبہ بن مسلم نے کہا ہمارے ایک طرف بازغیز کی شہنشاہی ہے جہاں نیزک نام کا ایک شخص حکمران ہے یہ شخص آہستہ آہستہ طاقت پکڑ رہا ہے اس اس کے کے علاوہ پاس کچھ مسلمان بھی قید ہیں میں چاہتا ہوں کہ ان مسلمان قیدیوں کو آزاد کروایا جائے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد قطبہ دوبارہ بولا میں نے نیزک کی طرف پیغام بھیج رکھا ہے کہ وہ صلح صفائی کے ساتھ ان قیدیوں کو رہا کر دے اور ہماری اطاعت قبول کر لے لیکن اس کی طرف سے ابھی تک کوئی جواب نہیں آیا تم جانتے ہو یہ پیغام سلیم الناسے اور ابن حسین لے کر گئے ہیں مگر ان کی طرف سے بھی ابھی کوئی اطلاع نہیں آئی اور دوستو یہ اطلاع آ رہی تھی زرار بن حسین بازگی سے روانہ ہو چکا تھا اور اس کے ساتھ نیزک کے دو عہدیدار بھی تھے ان تین افراد کا قافلہ چلا جا رہا تھا ابھی وہ جس علاقے سے گزر رہے تھے وہ قدرے پہاڑی اور سرسبز علاقہ تھا تھا یہ سب منظر دیکھنے سے تعلق رکھتا دوپہر کے وقت تینوں نے اپنے گھوڑے روک لیے اور انہیں انہیں چڑھنے کے لیے کھلا چھوڑ دیا شاید اندازہ تھا کہ یہ گھوڑے بھاگیں گے نہیں یہ گھوڑے کی فطرت ہے کہ وہ اپنے مالک کے اشاروں پر چلنا چاہتا ہے اس لیے شاز و نادر ہی ایسا ہوتا ہے کہ کسی نے اپنا گھوڑا کھلا چھوڑا ہو اور وہ بھاگ نکلا ہو جس جگہ ان لوگوں نے قیام کیا تھا وہاں قریب ہی ندی تھی زرار بن حسین نے وہاں سے ہاتھ دھویا اور وضو کر کے کے کے کے نماز پڑھنے بعد لیٹ لیٹ گیا اس باقی دونوں ساتھی بھی آرام کرنے لیے چکے تھے زرار بن حسین یعنی ابن عامر کو لیٹتے ہی نیند آ گئی اس کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج مغرب میں غروب ہو رہا تھا وہ فوراً اٹھ بیٹھا ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی ابن عامر کو ایک خوشگوار سے خوشی محسوس ہوئی اس نے مغربی افق پر دیکھا تو سورج غروب ہوتے ہوئے آسمان پر نارنجی رنگ بکھیر رہا تھا ہوا کے کے دوش پر کچھ بدلیاں اس سامنے سے گزرتی جا رہی تھی یہ منظر زرار بن حسین کو بہت پیارا لگا اس کا دل چاہا کہ اسے ہی دیکھتا رہے لیکن پھر اسے خیال آیا کہ اس نے جلد از جلد مرو پہنچنا ہے اس خیال کے آتے ہی اس نے دائیں دیکھا تو اس کے دونوں ساتھی ابھی تک سو رہے تھے اس نے انہیں جگہ دیا اور کچھ دیر کے بعد یہ قافلہ پھر منزل کی طرف جا رہا تھا ابن حسین کا ایک عہدیدار زرار بن حسین سے بولا تم اتنے خاموش کیوں ہو جب سے سفر شروع ہوا ہے تم نے چند ہی باتیں کی ہیں ابن عامر مسکرا دیا اور کہنے لگا میں تو اس علاقے کے حسن سے ہی اتنا متاثر ہوا ہوں کہ بولنے کو دل نہیں چاہ رہا اگرچہ یہ علاقہ بہت خوبصورت ہے لیکن ہم نے سنا ہے کہ صحرا کا اپنا ہی ایک حسن ہوتا ہے دوسرا عہدیدار بولا اس عہدیدار نے کبھی صحرا میں سفر نہیں کیا تھا اب چل ہی رہے ہو تو خود دیکھ لو گے ابن عامر مسکرا کر کہنے لگا دن کے وقت تو تم اس دن کو کوسو گے جب تم صحرا میں داخل ہوئے لیکن رات کے وقت اگر چاند نکلا ہو تو تمہیں یوں لگے گا جیسے تم کسی اور ہی دنیا میں آ گئے ہو زرار کی یہ بات سن کر دونوں مسکرانے لگے تینوں چلتے رہے جب رات گہری ہو گئی تو انہوں نے ایک مناسب جگہ دیکھ کر پڑاؤ ڈال دیا ایک عہدیدار ارد گرد سے لکڑیاں اکٹھی کر لایا اور ایک جگہ رکھ کر انہیں آگ لگا دی لکڑیوں کو آگ لگاتے ہوئے وہ بولا یہاں سانپ اور بھیڑیے وغیرہ پائے جاتے ہیں لیکن آگ کو دیکھ کر وہ قریب نہیں آتے زرار نے اس طرح سر ہلا دیا جیسے وہ پہلے سے ہی جانتا ہو تینوں نے کھانا کھایا اور لیٹ گئے صبح ان کی آنکھ اس وقت کھلی جب سورج کافی اوپر آ گیا تھا لیکن درختوں سے چھن کر اس کی کرنے ترچھی زمین پر پڑ رہی تھی تینوں اٹھے اور دوبارہ اپنے سفر پر روانہ ہو گئے گزشتہ دوپہر اور رات کو انہوں نے خوب آرام کیا تھا اس لیے وہ تینوں ترو تازہ تھے اسی لیے وہ ان کی رفتار زیادہ تھی اور وہ خاصی تیزی سے چلے جا جا رہے تھے کچھ آگے کر درختوں کے درمیان فاصلہ کم ہوتا گیا اور درختوں نے گھنے جنگل کی شکل اختیار کر لی ان درختوں کے درمیان ایک راستہ سا بنا ہوا تھا انہوں نے اپنے گھوڑے اس راستے پر ڈال دیے یہاں آ کر یہ علاقہ مزید خوبصورت لیکن ڈراؤنا سا ہو گیا تھا زرار بن حسین زدہ سا ہو کر چلا جا رہا تھا آخر اس سے رہا نہ گیا اور وہ بولا میں نے آج تک ایسا خوبصورت علاقہ نہیں دیکھا یہ جتنا خوبصورت ہے پہلا کہنے لگا اتنا ہی خوفناک بھی ہے سنا ہے یہاں بدروہیں بھی ہوتی ہیں اور بدروہیں ہوں یا نہ ہو ایک خطرہ یہاں پر ضرور ہے اور وہ ہے ایک بڑا سا اژدہا اسے تو میں نے بھی دیکھا ہے اتنا بڑا ہے کہ ہرن کا بچہ سالم نگل لے اس نے خوفزدہ سا ہو کر لی زرار بن حسین بولا اگر اس راستے میں اتنے خطرات ہیں تو ہمیں کسی اور راستے سے آنا چاہیے تھا اور جہاں تک مجھے یاد ہے میں اس راستے سے بازغیس نہیں گیا تھا یہ راستہ عام گزرگاہ سے بہت دور ہے یہاں سے گزرنے کا مطلب ہے کہ ہم دس دن پہلے مرو پہنچ جائیں گے دوسرا عہدیدار کہنے لگا جہاں تک رہی بات رہی خطرات کی تو ہمیں صرف احتیاط کی ضرورت ہے ویسے آگے جا کر جہاں سہرا شروع ہوگا شروع ہوگا یہ راستہ بازگیس جانے والے عام راستے سے مل جائے گا وہ چلتے جا رہے تھے آگے جا کر ایک ندی آئی اور تینوں نے اپنے گھوڑوں کا رخ ندی کے ساتھ کر دیا یہاں ہمیں احتیاط کی ضرورت ہے ایک ایک عہدیدار نے کہا اس ندی میں ہی وہ ازدہ رہتا ہے اور پھر تینوں محتاط ہو کر چلنے لگے وہ رکے نہیں کچھ آگے گئے تو سامنے ایک گہری کھائی تھی اور ندی کا پانی اس میں گر رہا تھا یہ منظر انتہائی دلفریب تھا کیونکہ جس بلندی پر وہ کھڑے تھے اس نے تین اطراف سے اس گھاٹی کو گھیرا ہوا تھا گھاٹی کی تہ میں جھیل تھی جس کا نیلا پانی چمک رہا تھا اور بلندی سے مختلف اطراف مختلف اطراف سے ندیوں کا پانی اس میں گر رہا تھا زرار بن حسین کا دل چاہا کہ کچھ دیر رک کر یہ منظر دیکھتا رہے لیکن وہ رکے نہیں شام کے کے وقت سبزے آثار کم ہونے لگے اور مٹی میں ریت کی مقدار بڑھ گئی اور کچھ دیر کے بعد وہ صحرائی علاقے میں سفر کر رہے تھے تھوڑی دور جانے کے بعد ایک عہدیدار نے اپنا گھوڑا روک لیا اس کو دیکھ کر ان دونوں نے بھی گھوڑے روک لیے انہیں رکتا دیکھ کر وہ عہدیدار بولا یہاں سے تین راستے نکلتے ہیں ایک مرگ جاتا ہے اور ایک واپس بازغیس اور ایک سغد شاید تم بھی بازغیس اسی راستے سے گئے تھے اس نے ابن عامر کی طرف دیکھ کر پوچھا اور ابن عامر نے اسبات میں سر ہلا دیا یعنی ہاں میں سر ہلا دیا میرے خیال میں ہمیں یہی پڑاؤ کر لینا چاہیے اس عہدیدار نے کہا نصف شب کو دوبارہ روانہ ہو جائیں گے یعنی آدھی رات کو دوبارہ روانہ ہو جائیں گے یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ ان تمام راستوں سے اچھی طرح واقف ہے وہ دوبارہ بولا ہم دو دن میں مرو پہنچ جائیں گے میرے خیال میں رات کا ایک حصہ آرام کرنے کے لیے کافی ہوگا زرار بن حسین نے کہا باقی رات ہم سفر میں گزاریں گے شاید یہ ٹھیک نہیں ہوگا دوسرا عہدے دار بولا لیکن ہم تمام راستے خوب آرام کرتے آئے ہیں زرار بن حسین نے کہا زیادہ سے زیادہ ہم آدھا دن پہلے پہنچ جائیں گے اس عہدے دار نے کہا لیکن اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوگا زرار نے جان لیا کہ زیادہ بات بڑھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا اس لیے اس نے بات بدلتے ہوئے کہا چلو پھر کوئی مناسب جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں تاکہ پڑاؤ تو کیا جا سکے اور دونوں عہدیداروں نے اس بات میں سر ہلا دیا کچھ دیر چلنے کے بعد انہیں ایک مناسب جگہ نظر آ ہی گئی یہ کھجوروں کے چند درخت تھے جن کے پاس ہی پانی کا ایک کنواں تھا انہوں نے کنویں سے پانی پیا منہ ہاتھ دھو کر گھوڑوں کو کنویں کی منڈیر کے ساتھ باندھ دیا اور انہیں چارہ ڈالنے کے بعد اپنے بستر بچھا لیے وہ تینوں کافی دیر تک بیٹھے باتیں کرتے رہے اور پھر ایک ایک کر کے سو گئے آدھی رات کا وقت ہوگا جب زرار کی آنکھ کھلی اس نے اپنے ساتھیوں کو جگایا تاکہ وہ دوبارہ سفر پر روانہ ہو سکے ابھی وہ لوگ سفر پر روانہ ہونے کی تیاری ہی کر رہے تھے جب انہیں کسی لڑکی کی چیخ و پکار کی آواز سنائی دی آواز خاصی دور سے آتی محسوس ہو رہی تھی اس لیے واضح طور پر سنائی نہیں دے رہی تھی لیکن اس سے یہ ضرور محسوس ہو رہا تھا جیسے آواز دینے والی لڑکی کسی مشکل میں ہو پہلے تو تینوں ڈر گئے کیونکہ ان کے خیال میں یہ کوئی بدرو بھی ہو سکتی تھی لیکن پھر زرار نے ہمت کی اور اپنے ساتھیوں کو خاموشی سے اپنے پیچھے آنے کو کہا وہ اس سمت روانہ ہوئے جس طرف سے لڑکی کی آواز آئی تھی آواز وقفے وقفے سے آ رہی تھی اور اب اس چیخ و پکار میں سسکیاں بھی شامل ہو چکی تھی انہوں نے احتیاطاً اپنی تلواریں ہاتھوں میں تھام لی تھی تھوڑا دور چلنے کے بعد جب وہ ریت کے ایک بلند ٹیلے ٹیلے سے سے اترنے لگے تو انہیں تھوڑی ہی دور چند سائے نظر آئے جنہوں نے ایک لڑکی کو باندھ رکھا تھا وہ لڑکی ہی پکار کر رہی تھی زرار نے اپنے ساتھیوں کو فوراً بیٹھنے کا اشارہ کیا اور تینوں جھکتے چلے گئے زرار بن حسین اندازہ لگا چکا تھا کہ آدمیوں کی تعداد تین ہے لہذا ان سے مقابلہ ممکن تھا اس نے تھوڑا پیچھے گھسٹ کر ایک عہدیدار کو سرگوشی کی ہمیں اس لڑکی کو بچانا چاہیے کیا تم لوگ تیار ہو اس عہدیدار نے اپنے ساتھی کے کان میں یہی بات دہرائی اور اس کا جواب سننے کے بعد ابن عامر کے کان میں سرگوشی کی کیا یہ بہتر نہیں ہوگا کہ ہم ان لوگوں کو ان کے حال پر چھوڑ دیں ذرا بن حسین کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا اس نے سخت لہجے میں سرگوشی کی تمہارا مذہب تمہیں اس بات کی اجازت دے سکتا ہے لیکن میرا مذہب ایک مظلوم کی مدد سے پردہ کرنے کو کفر کہتا ہے اگر تم میری مدد نہیں کرنا چاہتے تو میں اکیلا بھی ان سے لڑنے کو جاؤں گا اس کی سرگوشی اتنی اونچی ضرور تھی کہ اس کے دونوں ساتھی سن سکتے تھے ہمارا یہ مطلب نہیں تھا اس عہدیدار نے زرار کے کان میں کہا اچھا تمہارا کیا ارادہ ہے اس نے زرار سے پوچھا ہم ان تینوں پر حملہ کریں گے ہم بھی تین ہیں مجھے امید ہے کہ ہم ان تینوں پر قابو پا لیں گے بن حسین نے جواب دیا خیال جب میں اشارہ کروں ابن حسین ٹیلے سے نیچے دیکھتے ہوئے بولا تو ہم ان پر حملہ کر دیں گے اور پھر کچھ دیر کے بعد ابن حسین نے ہاتھ بلند کر کے اشارہ کیا اور اس کے ساتھ ہی وہ تینوں ان پر ٹوٹ پڑے جلد ہی میدان میں تین لاشیں بکھری ہوئی پڑی تھی جبکہ ایک عہدیدار بھی زخمی حالت میں زمین پر گرا ہوا تھا زرار نے پہلے اس پر توجہ دی اس کا زخم اتنا گہرا نہیں تھا لیکن ٹانگ میں زخم آنے کی وجہ سے اسے چلنے اور کھڑا ہونے میں دقت ہو رہی تھی زرار نے اپنا چوکا پھاڑ کر اور زخم پر کس کر باندھ دیا اتنے میں دوسرا عہدے دار لڑکی کو کھول چکا تھا وہ تھوڑی گھبرائی ہوئی تھی اور انہیں صحرائی ڈاکو سمجھ رہی تھی زرار بن حسین نے اس صورتحال کو بھانپتے ہوئے کہا ڈرو نہیں ہم وہ نہیں ہیں جو تم سمجھ رہی ہو اس کے ساتھ ہی اس نے لڑکی کے سر پر ہاتھ رکھا اور بولا مجھے اپنا بھائی سمجھو تم میری امان میں ہو جہاں جانا چاہو گی پہنچا دوں گا یہ سن کر اس لڑکی کو کچھ حوصلہ ہوا اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی زرار بن حسین نے اسے تسلی دی کہ وہ بے فکر رہے ان کی طرف سے اسے کوئی خطرہ نہیں اس کے ساتھ ہی اس نے پہلے عہدیدار کو کہا کہ وہ اپنے گھوڑے اور سامان اسی جگہ لے آئے اس کے جانے کے بعد زرار نے زخمی عہدیدار کو سہارا دے کر بٹھایا اتنے میں وہ لڑکی بھی خاموش ہو چکی تھی یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے زرار کی بات پر یقین آ گیا ہو وہ جس جگہ کھڑی تھی وہیں زمین پر بیٹھ گئی زرار زرار نے اسے بیٹھا دیکھ کر پوچھا تمہارا کیا نام ہے میرا نام آئینی ہے لڑکی نے جواب دیا اینی کو اغوا کرنے والے صحرائی تھے جنہوں نے اسے سغد کے علاقے سے اغوا کیا تھا لیکن وہ تینوں اب ہلاک ہو چکے تھے یہ اور نیزک کے ان دو عہدے داروں کا کمال تھا تم کہاں کی رہنے والی ہو کچھ دیر کے بعد زرار نے پھر سوال کیا سغد کی اینی نے جواب دیا اب اس کے لہجے میں خاصا ٹھہراؤ آ چکا تھا ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی ابن عامر بولا یہ ایک لمبی داستان ہے اینی نے آہستہ آہستہ کہا شاید تم لوگوں کے پاس وقت نہ ہو تم اس کی فکر نہ کرو پھر کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد زرار پھر بولا کیا تم مسلمان ہو اینی نے نفی میں سر ہلا دیا یعنی نا میں سر ہلا دیا اگرچہ زرار بن حسین کو اندازہ تھا کہ اینی مسلمان نہیں لیکن پھر بھی اس نے سوال کیا تھا تم یہ بتاؤ ان لوگوں کے ہاتھ کیسے آئی اس کے جواب میں اینی نے شروع سے آخر تک مختصراً اپنی داستان سنا دی اور بولی میں تو قسمت کی ماری ہوں تم لوگ میری فکر نہ کرو مجھے یہی چھوڑ جاؤ مر جاؤں گی لیکن واپس جانا نہیں چاہوں گی زرار اور زخمی عہدیدار کے دلوں میں اینی کے لیے ہمدردی کا جذبہ بیدار ہو گیا تھا زرار بولا پہلی بات تو یہ کہ میرا مذہب مجھے اس بات کی اجازت نہیں دے گا دوسری بات یہ کہ ان تمام حالات میں تمہارا تو کوئی قصور نہیں تھا یہ تو ہر کسی کے ساتھ ہو سکتا ہے ذرا بن حسین کچھ دیر خاموش رہا اور پھر بولا میں تمہیں خود سغد پہنچا کر آؤں گا تم فکر نہ کرو اینی کہنے لگی پتا نہیں اب وہ زندہ بھی ہے یا نہیں میں کس کے لیے وہاں جاؤں گی اس کے لہجے میں حضرت تھی دیکھو اینی زخمی عہدیدار پہلی دفعہ بولا انسان کو ہمیشہ اچھے کی امید رکھنی چاہیے اور تم نے خود ہی تو کہا تھا کہ وہ زخمی ضرور ہوا تھا لیکن اس کے زخم گہرے نہیں تھے اور پھر وہاں تمہارے اور ہمدرد بھی تو ہے سر ہلا دیا اتنے میں ان کا تیسرا ساتھی سامان اور گھوڑے لے کر وہیں پہنچ گیا اور پھر کچھ دیر کے بعد دونوں عہدیدار مرو جبکہ زرار بن حسین سغد روانہ ہو گیا اس کے گھوڑے پر اینی بھی سوار تھی قطیبہ بن مسلم کو ابھی خوراسان کا گورنر بنے ہوئے ایک سال کا عرصہ بھی نہیں ہوا تھا لیکن اس قلیل عرصے میں اس نے بہت سی کامیابیاں حاصل کر لی تھی سب سے پہلے اس نے بلخ میں ہونے والی بغاوت کو کچل دیا تھا یہ اللہ کی قدرت تھی کہ وہاں سے اس کا ایک جاسوس ایک اہم اطلاع ساتھ لایا اس اطلاع کی بنیاد پر قطیبہ نے بلخ پر حملہ کر کے وہاں ہونے والی بغاوت کو ختم کر دیا وہاں سے اس نے کفتان اور پھر غلی لشتان کے علاقوں پر حملہ کیا اور وہاں کی شہنشاہیوں نے صلاح کا ہاتھ بڑھایا جسے قطیبہ نے تھام لیا اور پھر قطیبہ کے بھائی صالح بن مسلم نے قلعہ ماسار الحسین فتح کیا یہ تمام کارروائی صرف چھ مہینے کے تھوڑے سے عرصے میں ہو گئی تھی پھر سردیوں کا موسم شروع ہوا تو قطیبہ کو واپس مرو آنا پڑا قطیبہ تو واپس آ گیا تھا لیکن پیچھے اپنے نام کے ساتھ ایک دہشت چھوڑ آیا تھا یہ اسی دہشت کا کمال تھا کہ نیزک کو جب قطیبہ کا پیغام ملا تو اس نے معمولی سے تردد کے بعد قطیبہ کی شرائط مان لی اور اب اس کے دو عہدیدار اس پیغام کے ساتھ قدیبہ کے پاس پہنچ چکے تھے کہ نیزک قدیبہ بن مسلم سے صلح کا خواہش مند ہے کیا تمہارا بادشاہ اپنے آپ کو عام لوگوں سے جدا سمجھتا ہے یہ قطیبہ کی آواز تھی وہ دونوں عہدیداروں کو کہہ رہا تھا جو اس کے سامنے بیٹھے تھے کہ وہ خود میرے پاس نہیں آیا ہمارے بادشاہ جلد ہی آپ کے پاس آئیں گے وہ عہدیدار بولا جو سفر میں زخمی ہو گیا تھا مرم پہنچتے ہی اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی انہوں نے ہمیں آپ کے پاس صرف اس پیغام کے ساتھ بھیجا ہے کہ انہیں آپ کی شرائط منظور ہیں دوسرا کہنے لگا ہمارے ساتھ آپ کا ایک بھی تھا راستے میں ہونے والے واقعات سے ہم آپ کو آگاہ کر چکے ہیں وہ لڑکی کو سرد پہنچانے کے لیے چلا گیا ہے مجھے امید ہے کہ اگر بادشاہ چل پڑے ہوں تو چند دنوں تک یہاں پہنچ جائیں گے لیکن مسلمان قیدیوں کا کیا کیا جائے گا قطبہ نے انہیں غور سے دیکھتے ہوئے کہا وہ بھی شاید بادشاہ کے ساتھ ہی آئیں گے عہدیدار نے جواب دیا اس, اس کے ساتھ آپ کے بزرگ قاصد بھی ہوں گے ہم قطبہ نے سر ہلا دیا اور پھر کچھ سوچتے ہوئے بولا تم لوگ لمبے سفر سے آئے ہو میرے خیال میں اب تمہیں آرام کرنا چاہیے اس کے ساتھ ہی اس نے ملازم کی رہنمائی میں انہیں مہمان خانے میں بھجوا دیا ان کے جاتے ہی قطیبہ نے ابو داؤد اور صالح بن مسلم کو بلا بھیجا کچھ دیر کے بعد ابو داؤد اور زرار بن حسین ابو داؤد اور صالح بن مسلم قطیبہ کے سامنے بیٹھے تھے ابو داؤد اس نے ابو داؤد کو مخاطب کیا نزک کا پیغام آ گیا ہے ابو داؤد کے لیے یہ خبر حیرت کا باعث تھی کیونکہ اس کا خیال تھا کہ نیزک قطیبہ کے پیغام کو اہمیت نہیں دے گا کیا اس نے ابو داؤد نے سوال کیا وہ صلاح کا خواہش مند ہے اور کچھ دنوں تک مرو پہنچ جائے گا قطبہ نے ابو داود کی بات کاٹتے ہوئے بیچ میں ہی جواب دیا یہ تو خوشی کی بات ہے بن مسلم بولا نزک سے سلح کے بعد گرد کی ریاستوں پر ہماری دھاک بیٹھ جائے گی ہاں ایسا ضرور ہوگا قطبہ بولا لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ جب نزک مرو آئے تو اس پر ہماری طاقت کا خوف تاری کر دیا جائے تیرا خیال اچھا ہے مسلم کے بیٹے ابو داؤد بولا اگر تو یہ چاہتا ہے تو اس کا استقبال ایسے انداز میں کر کہ تیری طاقت اس کے سامنے کچھ اور زیادہ بڑھ کر سامنے آئے میں بھی یہی چاہتا ہوں قطبہ نے کہا میرے خیال میں ہمیں شہر سے باہر نکل کر اس کا استقبال کرنا ہوگا ہاں یہی ٹھیک رہے گا صالح بن مسلم بولا لیکن خیال رکھنا کہ شہر کے لوگوں کے بجائے اگر فوج اس استقبال میں شرکت کرے تو زیادہ فائدہ ہوگا ایسا ہی ہوگا میرے باپ کے بیٹے قطبہ بن مسلم نے جواب دیا یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے بن مسلم کی بات پسند آئی ہو اس نے فوراً ہی ایک منصوبہ ترتیب دے دیا اس منصوبے کے مطابق شہر میں موجود تمام فوج کو نیزک کے استقبال میں شرکت کرنا تھی قطبہ نے کہا اور فوج کا ہر دستہ الگ رنگ کے شاندار لباس میں ہوگا ہر سپاہی کا ہتھیار نئے اور چمکدار ہوں کہ دیکھنے والے کی آنکھیں خیرہ کر دیں کچھ دیر کے بعد وہ پھر بولا فوج کو یہ ذہن نشین کروانا تمہارا کام ہے کہ اس استقبال کا مقصد صرف اور صرف نیزک پر اپنی دھاگ بٹھانا ہے اور یہ ذہن میں رکھنا کہ نیزک ایاری کا دوسرا نام ہے ہم اسے اپنے ساتھ ضرور ملا سکتے ہیں لیکن اس پر اعتبار کرنا سانپ کو بغل میں دبانے کے برابر ہے ہمیں معلوم ہے میرے بھائی صالح بن مسلم نے اٹھتے ہوئے کہا اس کے ساتھ ہی ابو داؤد بھی اٹھ کھڑا ہوا انہیں اٹھتا دیکھ کر قطیبہ بن مسلم بھی اٹھ کھڑا ہوا اور پھر سالے اور ابو داود باہر نکل گئے پھر کچھ دنوں کے بعد مرو اطلاع پہنچ گئی کہ نیزک اگلے دن مرو میں داخل ہوگا یہ اطلاع قطبہ تک پہنچی تو اس نے تمام دستوں کو مخصوص لباس میں تیار ہونے کا حکم دے دیا اگلے دن تمام فوج تیار ہو کر شہر سے باہر نکل آئی ہر دستہ ایک الگ رنگ کے لباس میں تھا سوار دستوں کے گھوڑے بھی کپڑوں سے سجے ہوئے تھے سواروں کے ہاتھوں میں برچیاں جن کی انیوں پر کپڑوں کے پھریرے رہے تھے فوج کے دستوں کو شہر کے صدر دروازے کے دونوں طرف دور تک پھیلا دیا گیا دستوں کی مخصوص ترتیب دیکھنے والوں پر تاری کر رہی تھی دروازے سے باہر جتنے دستے ترتیب دیے گئے تھے وہ سب کے سب سوار تھے جبکہ پیادہ دستوں کو شہر کے اندر ان ان راستوں کے دونوں طرف ترتیب دیا گیا تھا جن سے نزک نے گزر کر قصر عمارت تک جانا تھا یہ پیادہ دستے مسلح تھے اور ہر ایک کے ہتھیار اتنے چمکدار تھے کہ ان کی چمک نگاہیں خیرہ کر رہی تھی گھروں کی چھتوں پر عورتوں اور بچوں کا ہجوم تھا یہ تمام نظارہ نیزک جیسے شخص پر نفسیاتی اثر ڈالنے کے لیے کافی تھا ابھی نیزک کے آنے میں کچھ دیر تھی لیکن قطبہ نے تمام دستوں کی ترتیب صبح ہی درست کروا لی تھی اس کے ساتھ ساتھ قطبہ نے قلعے کی دیوار پر مسلح سپاہی متعین کر دیے تھے جو قلعے کے باہر سے دیکھنے پر خوبصورت نظارہ پیش کر رہے تھے اس اس کے کے ساتھ ہی نے کچھ سپاہی صدر دروازے اوپر واقع برجی میں متعین کر دیے تھے جن کے ذمہ یہ کام تھا کہ جو ہی دور سے کوئی قافلہ آتا نظر آئے تو قطبہ کو اطلاع دی جائے جب سورج تھوڑا اوپر آیا تو دور افق پر گرد کے کچھ آثار نظر آئے برجی پر موجود سپاہیوں نے غور سے دیکھا تو اس گرد میں کچھ سواروں کے ہیولے سے نظر آ رہے تھے ان میں سے ایک سپاہی کو خطیبہ کی طرف دوڑا دیا گیا جو اس وقت شہر میں موجود پیادہ دستوں کی ترتیب دیکھ رہا تھا جبکہ باقی سپاہیوں نے شہر سے باہر موجود دستوں کو خبردار کر دیا ان دستوں میں سے ایک سوار نکلا اور اس سمت گھوڑا دوڑاتا گیا جس طرف سے گرد اٹھ رہی تھی کچھ دیر کے بعد وہ واپس آیا اور اس نے اس بات کی تصدیق کر دی کہ یہ نیزک کا قافلہ آ رہا ہے یہ قافلہ قریباً سو افراد پر مشتمل تھا نیزک کے آنے کی خبر سن کر قطیبہ اپنے گھوڑے کو دوڑاتا ہوا شہر سے باہر نکل آیا اس نے دیکھا کہ دور گرد اٹھ رہی تھی جس کے سائے میں سو کے قریب سوار چلے آ رہے تھے یہ دیکھ کر قطیبہ نے اپنے قریب کھڑے سپاہی کو ایک پیغام دے کر سالح بن مسلم کی طرف دوڑا دیا اور کچھ دیر کے بعد سالح بن مسلم ایک سوار دستے کے ساتھ شہر سے باہر پہنچ گیا اس دستے کے تمام افراد کا لباس سرخ تھا اور انہوں نے سبز رنگ کے امامے پہنے ہوئے تھے سب سے آگے صالح بن مسلم چلا آ رہا تھا